حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم ایک دوسرے کے لیے احترام کے اظہار کے لیے جھکا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہم نے کہا کیا ہم ایک دوسرے سے معانقہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن مسافہ کر لیا کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو دو